اور کتن ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں ہلاک کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں تو اب وہ اپن چھتوں پر ڈاؤ گری پڑی ہیں اور کتنی کنو بیکار پڑے اور کتنی محل گچ کیے ہوئے